کے حکم سے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں اس میں پھونکتا ہوں تو اس میں وہ پرندہ ہی بن جاتا ہے اسی طرح میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو اور میں تصدیق بھی کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں تورات کے احکامات کو بدلتا ہوں بلکہ میں تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے کئی چیزیں حلال تھیں لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاح و نے ان سے کہا بعض وہ چیزیں جو تھیں تو حلال لیکن تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پہ حرام کر دی گئی تھی میں ان کو حلال کروں گا اور تمہارے پاس رب کی نشانی بھی لے کے آیا ہوں فتق اللہ وطون اس لیے اللہ سے اب ڈرنا اور میری اطاعت کرنا اور اسی رب کی عبادت کرنا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے کیونکہ یہی بالکل سیدھا راستہ ہے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام نے محسوس کیا کہ جو یہودی ہیں وہ آپ کے متعلق سازشیں کرتے ہیں آپ کے متعلق تدابیر کرتے ہیں اور بادشاہ کو بھی آپ کے خلاف کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے جب یہودیوں کے کفر کو محسوس کیا تب حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا من انصاری اللہ کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف تو آپ کے جو ساتھی تھے ہواری جن کو ہواری یون کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں اللہ کی ہم آپ کی مدد کریں گے کیونکہ ہم تو اللہ پر ایمان بھی لے آئے ہیں آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہواری در یہ ہا واؤ را سے ہے جس کے معنی ہے لغت میں سفیدی کے حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کے ساتھیوں کو ہواری کا لقب ان کے اخلاص اور ان کی دل کی صفائی کی وجہ سے دیا گیا یا پھر اس لیے دیا گیا کہ وہ سفید پوشاک اوڑھتے تھے بہرحال انہوں نے کہا ہواری حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا ہم مدد کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین انہوں نے بھی تدبیریں کی بادشاہ بھی ان کے بہکاوے میں آ گیا یہود کے جو علماء تھے انہوں نے تدبیریں کی مکر کیے مکر عربی زبان میں خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اگر وہ تدبیر اچھی ہے اچھے مقصد کے لیے ہے تو تدبیر اچھی ہے اگر برے مقصد کے لیے ہو تو تدبیر بری ہے اللہ فرماتے انہوں نے بھی خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اور اللہ تو بہترین سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے انہوں نے کہا عیسیٰ کو قتل کر دینا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پہ اٹھا لیا قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیق و رافیع کا و الدین کا فرو الدین کا فرو یوم القیامہ تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے قیامت کے قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام نزول فرمائیں گے اور ان کو بھی موت آئے گی اللہ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیہ کا من الآیات و ذکر الحکیم اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ولی آیات ہم آپ پہ پڑھتے ہیں اور یہ حکمت والی ہیں وہ ذکر الحکیم ذکر حکمت والا ترجمہ سنتے ہیں فرمایا وہ مصدقن اور تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کتاب کی جو بین یدیہ مجھ سے پہلے تھی یعنی منتوراتی تورات ولی اہل لکم اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض اللہ بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو تم پہ حرام کرا دی گئی تھیں وجیتکم کم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی آیت عظیم نشانی میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے فتق اللہ پس تم ڈرو اللہ سے عطیون اور میری اطاعت کرو ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا بھی رب ہے و اور تمہارا بھی رب ہے فعبدو تم اسی کی عبادت کرو مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فلما پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ نے منہم ان میں الکفرا کفر کالا تو حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری کون ہے میرے مدد کرنے والا الا اللہ کے لیے قال الحواریون حواریون نے کہا نہن ہم انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں یعنی ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر و شہاد اور آپ بھی گواہ رہیں کہ بھی انا مسلمون ہم فرما بردار ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے بیما اس چیز کے ساتھ جو انزلتا آپ نے اتاری و اور ہم نے اتباع کی پیروی کی الرسولہ رسول کی فقتبنا پس تو لکھ دے ہمیں معاش شاہدین گواہوں کے ساتھ و مکارو انہوں نے تدبیر کی و مکار اللہ اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ خیر الماکرین بہت بہتر ہے سب تدبیر کرنے والوں میں اس جب قال اللہ کہا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفی کا پورا پورا لینے والا ہوں تجھے ورافی اکا اور اٹھانے والا ہوں تجھے الیہ اپنی طرف وہ کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھے من الدینہ ان لوگوں سے جنہوں نے و کفر کیا وجائل الدینہ اور بنانے والا ہوں میں الدینہ ان لوگوں کو جنہوں نے اتباؤ کا آپ نے پیروی کی فوق الدینہ اوپر ان لوگوں کے کروں گا میں جنہوں نے کفر کیا الہ یوم القیامتی روز قیامت تک ثم پھر الیہ میری ہی طرف مرجعکم تمہارا لوٹ کرانا ہے فاحکم تو میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان فی ان باتوں میں کہ کن تم تھے تم اس میں اختلاف کرتے فعم الدینہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فوا میں ان کو عذاب دوں گا عذاب شدیدہ سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اور نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار و ام الدینہ اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے و عامل الصالحاتی اور عمل کیے نیک وفیم پس وہ اللہ پورا پورا دے گا انہیں اجورہم ان کا اجر و اللہ اور اللہ لا لاحب ظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو ظالقہ یہ واقعات نت ہم پڑھتے ہیں انہیں علیہ کا آپ پر من الآیاتی نشانیوں میں سے و ذکر الحکیم اور حکمت والے ذکر میں سے ان مسئلہ عیسیٰ بے شک مثال حضرت عیسیٰ کی ان اللہ اللہ کے ہاں کم صلی آدم من آدم کی ہے خالہ اللہ نے اسے پیدا کیا تھا من ترابن مٹی سے ثم مقال لہ پھر اسے کہا کن ہو جا فيكن وہ ہو گیا الحق یہ حق میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے ہے فلا تکن پس نہ ہو جائیں آپ میرا ممترین شک کرنے والوں میں سے فمن ہا جکا پھر جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی ساری حقیقت آپ کے سامنے کھل گئی ہے اب جو بھی آپ سے جھگڑا کرے گا حضرت عیسیٰ کے متعلق کہ وہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے کہ اس طرح کوئی بھی جھگڑا کرے تو آپ ان کو دعوت مباہلا دیں دعوت مباہلا کسے کہتے ہیں کہ کسی کو اس بات کی دعوت دینا کہ چلو آ جاؤ میدان میں آپ بھی آ جاؤ اپنے بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ اپنی بیویوں کو بھی لے کے آ جاؤ خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں اپنے اہل و عیال کو لے کے اور وہاں جا کے یہ بد دعا کرنا کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لانت کر اسے کہتے ہیں دعوت مباہلا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے ممبادی بعد اس کے ماں جا کا کہ آ چکا آپ کے پاس من العلمی صحیح علم فقل تو آپ کہہ دیں انہیں تعالو آؤ ند ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو و ابنا اکم اور تمہارے بیٹوں کو وہ نساانا اور اپنی عورتوں کو و نسا اکم اور تمہاری عورتوں کو و انفسنا اور ہم اپنی جانوں کو و انف اور تمہاری جانوں کو سما نب تہل پھر ہم دعائیں مانگیں فنا جال بس ہم ڈال دیں لعنت اللہ اللہ کی لعنت القاذبین جھوٹوں پر یہ دعوت مباحلہ کا طریقہ ہے ان لہو القصص الحق بے شک یہ ہے بیان سچا وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے و ان اور بے شک اللہ لہو العزیز الحکیم وہی خوب غالب حکمت والا ہے اے طول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پھر جائیں منہ موڑ لیں فن اللہ تو بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين